اولئك الذين لعنهم الله الله ومن يلعن فلن تجد له نصيرا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی ہے اور جس پر اللہ لعنت بھیج دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے یہود اللہ کی لانت کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بت پرستوں کو مسلمانوں پر فوقیت دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم رکھتے ہوئے ایسی بات اس لیے کہی تاکہ مشرقین مکہ ان کا ساتھ دیں چنانچہ بظاہر ان کی سازش کامیاب رہی اور مکہ اور اطراف و جوانب کے کفار مسلمانوں کے خلاف ٹوٹ پڑے اور غزوہ احزاب کے لیے جمع ہو گئے اور مسلمانوں اور شہر مدینہ کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے بچاؤ کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنا پڑا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور محض اپنے رحم و کرم سے دشمنوں کو مار بھگایا